دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں اے نبی آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے سو کیا تم غور نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص ان کا مقصد اللہ کا چہرہ دیکھنا ہوتا ہے ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتے ہیں اور یہ لوگ جب آپ کے پاس اے نبی آئیں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو آپ کے رب نے اے نبی مہربانی فرمانا اپنے نفس پر لکھ لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے غیب کے خزانوں کے مالک کون اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کا دعویٰ ہی کب کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے گڑے ہیں اور نہ مجھے اس کا دعویٰ ہے کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے مجھے اس میں سے صرف اسی قدر معلوم ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے معلوم کروایا اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو ایک بشر ہی ہوں یعنی انسان صرف یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی وہی آتی ہے مجھے اللہ نے اس کا شرف بخشا ہے اور احسان فرمایا ہے اسی لیے میں وہی کے سوا اور کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا اور حدود وہی سے بالشت بھر بھی باہر نہیں ہوتا اور اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ کیا بینا اور نابینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی حق کی پیروی کرنے والے اور اس سے گمراہ لوگ دونوں مساوی ہو سکتے ہیں کیا تم اس پر غور نہیں کرتے جیسا کہ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اے نبی آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے حق ہے مثل نابینا شخص کی ہو سکتا ہے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو خوف دلائیے جنہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا پڑے گا اس بات کا خوف کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع کام دے گا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں اور روز حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں جنہیں خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اس روز ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع کے شفاعت کر کے انہیں عذاب سے چھٹکارا دلائے انہیں اس دن سے اے نبی ڈرائیے جس روز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی حکومت نہیں امید کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس دنیا میں ایسے عمل کریں جو انہیں قیامت کے روز عذاب سے نجات دیں اور اگر ثواب ملے تو دگنا ملے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع عرش والے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں مخلصانہ طور پر تو ایسے لوگ کو اپنے پاس سے نہ ہٹانا بلکہ اپنے مخصوص ہم نشین قرار دینا جیسا کہ اللہ نے فرمایا وصب نفس کا معلدین یعنی وہ لوگ رب کی صبح و شام عبادت کرتے ہیں اور دن رات کی نمازیں پڑھتے ہیں انہی کے ساتھ خود کو اے نبی رو کے رکھیے جیسا کہ ایک دوسری جگہ فرمایا وقال رب کو متعونی سجب لکم اور ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ عمل مخلصانہ لوجہ اللہ کرتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ نہ ان کا حساب اے نبی آپ سے لیا جائے گا اور نہ آپ کا حساب ان سے لیا جائے گا جیسا کہ نو علیہ السلام کا قول ان لوگوں کے جواب میں جنہوں نے کہا تھا کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تمہاری پیروی تو گھٹیا درجے کے لوگ کرتے ہیں تو نو علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار و مشرقین سے فرمایا تھا کہ مجھے تو علم نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو جانے رہو کہ ان کی بات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں وہی ان کے محاسب ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں گے تو ظالمین میں سے سمجھے جائیں گے مصدرک حاکم اور ابن حبان میں حدیث ہے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت چھ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتری ہے جن میں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے رسول اللہ ہم کو قریب بٹھا لیتے تھے تو قریش مکہ کے مشرقین کہتے کہ ہمیں چھوڑ کر آپ انہیں اپنے سے قریب تر کرتے ہیں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے آزما لیا کہ کون ان میں کیسا ہے اس امتحان کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار قریش کہتے تھے کہ کیا یہی لوگ ہیں کہ ہم پر احسان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے بات یہ تھی کہ رسول اللہ کے ابتدائے تبلیغ کے زمانے میں غالب تر حصہ ان مردوں عورتوں اور غلاموں کا تھا جو کمزور اور نچلے درجے کے لوگ تھے امیروں اور سرداروں میں بہت کم ایمان لائے تھے جیسے کہ قوم نوح نے علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اے نوح تمہاری پیروی تو سطحی اور گھٹیا درجے کے لوگ ہی کرتے ہیں کوئی ممتاز اور روادار آدمی نہیں کرتا اور اسی طرح ہرقل ملک روم نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ کیا قوم کے بڑے لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا غریب لوگ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ زعافہ اور غوربا زیادہ تر پیرو ہیں تو ہرقل نے کہا تھا رسولوں کی پیروی پہلے ایسے ہی لوگوں نے کی ہے یہ روایت بخاری کی ہے مطلب یہ ہے کہ مشرقین قریش ان مؤمن زعافہ کا مذاق اڑاتے تھے اور اگر بس میں ہوتا تو انہیں اذیت پہنچاتے آخر اللہ تعالیٰ نے خیر کی طرف ان لوگوں کی کیوں رہنمائی کی جس بات کی طرف ان لوگوں نے پہل کی ہے اگر وہ خیر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا اور کہتے تھے کہ اگر اس کے تسلیم کرنے میں خیر ہوتی تو یہ ہم سے آگے بڑھتے ہی نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر ہماری واضح آیتی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کافر مؤمنین سے کہتے ہیں کہ بتاؤ دونوں میں اچھا کون رہا اور شریف اور عزت دار اور دولت مند کون ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو بڑے رتبے اور اعزاز والے اور جاہ و شوکت والے تھے اور جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کو کیوں ترجیح دی اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سچے شکر گزاروں اور نیک دل اور اچھے کردار لوگوں کو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو توفیق دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتے ہیں صحیح مسلم نیز مستد احمد اور ابن حبان کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور رنگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اکریمہ رحمہ اللہ سے اس آیت کے بارے میں کہ عبرت دلائیے اے نبی ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کا اندیشہ تھا یہ روایت ہے کہ بنی عبدی مناف کے چند کافر شرفا ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے ابو طالب کاش تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے غلاموں اور حلیفوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیتا کیونکہ وہ ہمارے غلام اور خادم ہیں اور یہ بات ہمیں بہت شاخ گزرتی ہے ایسی صورت میں ہم محمد کی اطاعت کریں گے اور ان کی پیروی و تصدیق کریں گے تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کا ذکر کیا تو عمر بن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اچھا ایسا بھی کر دیکھیے معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کیا ارادہ ہے اور اس کے بعد وہ کیا کریں گے تو یہ آیت اتری یہاں تک کہ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نہیں جانتے شکر گزار بندوں سے یہ لوگ مراد ہیں بلال بن رباح عمار بن یاسر سالم مولا ابی حدیفہ صبح اسعید کے آزاد کردہ غلام ابن مسعود مقداد ابن عامر مسعود ابن القاری واقد ابن عبد الحنظلی عامر ابن عبد عمر او عامر رشی ملین مرسد ابن ابی مرسد اور ابو مرسد الغنوی جو حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عن کے حلیف تھے رضی اللہ عنہم اور یہ آیت قریش کے ائمہ کفر اور ان کے حلیفوں کے بارے میں اتری تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے غلط مشورے کی معذرت کرنے لگے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جب ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے آپ کے پاس آتے ہیں تو ان سے اے نبی کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو یعنی انہیں سلام کہہ کر ان کی عزت بڑھائیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ کی خوشخبری دیجیے اور اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کریمہ پر رحمت کو واجب قرار دے لیا ہے اور جو تم میں سے ناداستگی کے سبب یعنی جانے انجانے میں کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور پھر ہمیشہ کے لیے معاشی سے باز رہے اور ارادہ کر لے کہ پھر ایسا نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت صحیح بخاری مسلم مستد احمد ترمیدی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اپنی تقدیر قائم کی تو عرش پر جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ ہے اس میں تحریر فرما دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مخلوق کے بارے میں نفاذ حکم سے اللہ تعالیٰ فارغ ہوں گے تو تخت عرش سے کتاب نکالیں گے جس میں لکھا ہوگا میں ارحم الراحمین ہوں یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا پھر اپنی ایک یا دو مٹھی بھر مخلوق کو دوزخ سے نکالیں گے جنہوں نے کچھ خیر کے کام نہ کیے ہوں گے اور ان کی آنکھوں کے درمیان ماتھے پر لکھا ہوگا اوتقا اللہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں سلمان رضی اللہ عنہ نے قول باری تعالیٰ کتب ربکم علی نفسیہ الرحمٰ کے بارے میں کہا ہے کہ ہم تورات میں یہ مکتوب پاتے ہیں یعنی لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اپنی سو رحمتیں پیدا کیں اور یہ مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی پیدا کیں پھر مخلوق کو پیدا کر کے ان میں سے ایک رحمت مخلوق کے درمیان تقسیم کی اور اپنے پاس ننانوے حصے رحمت رکھ لی اسی ایک رحمت کی برکت سے لوگ آپس میں رحمت و محبت برتتے ہیں بدل و کرم کرتے ہیں اور میل ملاپ رکھتے ہیں ناقا اور گائے اور بکری اسی رحمت میں سے حصہ لے کر اپنے بچوں کے ساتھ عطوفت برتتے ہیں اور سمندر میں دو سانپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور قیامت کے روز اللہ پاک ان سب رحمتوں کو اور اپنے پاس کی رحمت سب کو گنہ گار بندوں پر سر فرمائیں گے یعنی وہ بندے جو توحید کے ہوتے ہوئے دوسرے بڑے بڑے گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کیے ہوں گے نہ کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا اور کفر کر کے دنیا سے رخصت ہوئے اس مضمون میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں چنانچہ معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کو امام بخاری نے نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے حق یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں پھر پوچھا کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے پھر کہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں اور مبتلا عذاب نہ کرے اگر وہ ایسا کریں یعنی اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں